السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار جرت مند بہادر ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ کئی طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بہت ہی بہادر طاقتور ہیرو کی کہانی عنوان ہے اکیلا مجاہد ہزاروں پہ بھاری اور اس سے آپ کے لکھا ہے عبد الوارث ساجد نے ابن ارطا اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھے کہ رومی کافر مجاہدین کے پچھلے حصے پر گھات لگانے لگے یعنی ان پر پچھلے حصے پر چھپ چھپ کر حملے کرتے نقصان پہنچاتے اور غائب ہو جاتے جب بصر ابن ارطار تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنے ایک سو کے قریب مجاہدوں کو لے کر ان کے خلاف لڑنے نکل کھڑے ہوئے ایک دن روم کی کسی وادی میں تنہا تھے کہ ان کی نظر وادی میں ایک گرجا پر پڑی گرجا یعنی جہاں پر عیسائی عبادت کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ گرجا کے گرد تقریباً تیس کے قریب خچر بندھے ہوئے ہیں اور ان خچروں کے سوار گرجا کے اندر پناہ لیے بیٹھے ہیں یہی وہ لوگ تھے جو مسلمانوں پر چھپ کر حملہ آور ہوتے تھے یہ دیکھ کر بسر گرجا کی طرف بڑھے اور اپنے گھوڑے کو کافروں کے خچروں کے قریب باندھ دیا اور گرجا میں جھا گھسے اکیلے تنے تنہا اور دوسری طرف تیس کے قریب رومی یہی نہیں کہ اکیلے اندر جا کر گھسے بلکہ گرجا کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور رومی کافروں پر حملہ کر دیا رومی اس اچانک حملے سے گھبرا اٹھے اور حیران بھی ہوئے کہ اس مسلم کمانڈر کی نیت کیا ہے جو اس مارکے میں رومی قیدی ہوئے وہ بصر کے ساتھیوں سے پوچھنے لگے تم کو اللہ کی قسم ہمیں بتاؤ یہ آدمی کون ہے جس نے اکیلے ہم پر حملہ کیا اور ہم سے جنگ کی اور قید بھی کر لیا ساتھیوں نے بتایا ہمارا اسیر بصر بن عطا ہے رومی کہنے لگے اللہ کی قسم ماؤ نے اس جیسا جوان پیدا ہی نہیں کیا ان جیسا تو ہم نے کبھی بھی کوئی نہیں دیکھا اس جنگ میں بصر کے پیٹ پر زخم لگا جس سے ان کی انتڑیاں باہر آ گئیں رومیوں سے نمٹ کر زخمی حالت میں واپس ہوئے تو ساتھیوں نے بصر کی انتڑیاں سمیٹ کر اندر ڈالیں اتفاق سے انتڑیاں کٹی نہیں تھیں پھٹے پیٹ کو پگڑیوں میں باندھا اور واپس لے جا کر بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ سی دیا اللہ تعالیٰ نے بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا ان کی صحت بحال ہو گئی اور پھر دوبارہ جہاد میں شریک ہو گئے سبحان اللہ ایسے تھے یہ ہمارے ہیرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ